السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں جنگل سے ایک اور کہانی مگر اس بار جانور کسی مشن پر ہیں سنتے ہیں کہانی کا عنوان ہے بنٹی اور مشن اسکواڈ اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے محمد ندیم اختر نے اس وقت جنگل میں خرگوشوں کی بستی کے تمام خرگوش ایک جگہ جمع تھے بنٹی خرگوش اونچا بول رہا تھا اس نے اچانک ایک ایسی بات کی کہ سب خرگوش اپنی جگہ سے اچھل پڑے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کیا کیا کہا تم نے بنٹی ایسا کیا کہہ دیا کہ تم سب ہکا بکا ہو گئے ہو یہ کیسے ممکن ہے کیوں نہیں ممکن اس لیے کہ انہیں تو عرصہ ہو گیا ہے ہم سے بچھڑے ہوئے <laughs> اس میں کون سی بڑی بات ہے ہمارے جو ساتھی کافی دنوں سے غائب ہیں وہ کھیت کے مالک کی قید میں ہیں اور زندہ ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا لو جی یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں اپنے دوست جیکی کے ساتھ مل کر لال لال گاجریں کھانے کے لیے جنگل سے باہر گیا ہمارا ارادہ چوری کا تھا ہمیں کیا پتا تھا کیا پتا تھا یہی کہ کھیت کے مالک نے وہاں لوہے کے شکنجے لگا رکھے ہیں جیکی تو خوش قسمتی سے بچ گیا لیکن میرا پاؤں ایک شکنجے میں پھنس گیا میں خود کو آزاد آزاد نہ کروا سکا جیکی نے بھی میری کوئی مدد نہ کی کیونکہ اسے اپنا خطرہ تھا وہاں بہت زیادہ شکنجے لگے ہوئے تھے اس لیے یہ بھاگ گیا اتنے میں کھیت کا مالک آیا تو اس نے مجھے وہاں سے نکالا اور اپنے گھر لے جا کر قید کر دیا وہاں میری ملاقات اپنے گمشدہ ساتھیوں سے ہو گئی اچھا تو یہ بتاؤ تم وہاں سے آزاد کیسے ہوئے میں نے مالک کی بیٹی ابیرا سے دوستی کر لی آہستہ آہستہ اسے اپنے اعتماد میں لیا اور ایک دن اسے دھوکہ دے کر نکل آیا اس دھوکے کا مجھے بہت افسوس ہے کیونکہ ابیرا بہت پیاری اور معصوم سی بچی تھی لیکن میں اس کے سوا کر بھی کیا سکتا تھا بنٹی کے آنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی اس کے ماں باپ تو خوش تھے ہی لیکن جن کے بچے گم ہو چکے تھے انہیں جب اس بات کا پتہ چلا کہ وہ زندہ ہیں اور مالک کی قید میں ہیں تو سب بہت خوش ہوئے اب سب خرگوش بنٹی سے ملنے آئے ہوئے تھے جب سے جنگل میں خرگوشوں کی بستی میں یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے گمشدہ خرگوش زندہ ہیں اور جنگل سے باہر گاجروں کے کھیت کے مالک کے گھر قید بند مشکلات جھیل رہے ہیں تو اسی دن سے ان کی بستی میں ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ایک دن بستی کے تمام بوڑھے خرگوش سر جوڑ کر بیٹھے تھے آخر ہم اپنے قیدی بچوں کو رہا کیسے کروائیں اس میں قصور اس کھیت کے مالک کا نہیں ہے ایک بوڑھے خرگوش نے کہا تو سب چلا اٹھے واہ کیا بات ہے آپ کی پھر قصور ہمارا ہے آپ بوڑھے ہو گئے ہیں پہلے میری بات تو سن لو جی کہیے قصور ہمارا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو انسانوں کے کھیتوں میں جانے سے منع کیوں نہیں کرتے ہمارے خاندان کے اکثر خرگوش اسی طریقے سے چوری چکاری کرتے تھے اب بھی کچھ خرگوش گاجریں چوری کر کے کھاتے ہیں سنا ہے کیا سنا ہے سنا ہے کہ اب تو زمانہ بھی بدل گیا ہے اس لیے ہمیں بھی اب ایسے کاموں سے پرہیز کرنا چاہیے بوڑھے خرگوشوں میں سے خرگوش بولا ہم ہمیشہ سے معصوم اور بیزرت جانور مانے جاتے ہیں ہم اس جنگل کے رہنے والے تمام جانوروں میں سب سے زیادہ معصوم ہیں ہم پودوں کی تازہ کومپلیں کھاتے ہیں ہری ہری گھاس کھاتے ہیں اگر کبھی کبھی لال لال گاجریں کھانے کو دل کر ہی لیتا ہے تو اس میں حرجی کیا ہے ہاں کیا ہم اپنے باپ دادا کی روایت کو چھوڑ دیں کہ زمانہ بدل گیا ہے کیا ہم معصوم اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا بھی گلا گوڑ دیں ایک خرگوش بول اٹھا ارے نہیں میرا قطعی طور پہ ہی مطلب نہیں تھا میں تو بس کہنا چاہتا تھا ہمارے بادشاہ سلامت بہت اچھے ہیں اور انہوں نے جنگل کے تمام جانوروں کے لیے جنگل میں اسکول قائم کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو اب کیا یاد ہو ہاں کہ بالوم یا دو دو بار ہماری بستی میں آ کر تعلیم کی اہمیت سے آگاہ کر گئے ہیں ہم نے کبھی ان کی بات پہ توجہ نہیں دی اسکول میں تعلیم کے ساتھ ساتھ اور ہی باتیں سکھائی جاتی ہیں اب تو سنا ہے اسکول میں شیر کو درخت پر چڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے وہ الو بھی بتا رہی تھیں کہ اسکول میں الو کے بچوں کو دن میں اڑنے کا ہنر بھی سکھایا جاتا ہے اسی وجہ سے دور کے جنگلوں میں عقل مند کی نشانی الو سمجھے جاتے ہیں اس بوڑھے خرگوش کی باتیں سن کر بنٹی کے ابو بولے اس کا مطلب ہے ہم بھی اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں تاکہ وہ تعلیم حاصل کر کے جہاں شعور حاصل کریں وہاں زندگی گزارنے کی مہارتیں بھی حاصل کر سکیں جی ہاں بلکہ ہم ہیڈ ماسٹر صاحب سے بات کریں گے کہ زندگی گزارنے کی مہارتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کو یہ بھی سکھائیں کہ اگر وہ غلطی سے کسی انسان کی قید میں آ جائیں تو کیسے بچ کر واپس آئیں یہ بات سن کر سب بوڑھے خرگوشوں کے چہروں پر ایک خوشی پھیل گئی پوری بستی میں یہ بات پھیل گئی کہ سارے معصوم خرگوش اسکول میں داخل ہوں گے اگلے دن بستی کے سارے معصوم خرگوش اپنے اپنے والدین کے ساتھ جنگل میں ندی سے پار اسکول کی جانب جا رہے تھے ندی پار کرانے کے لیے کچھوں کی ایک فوج ندی کے کنارے پر موجود تھی جنگل کے بادشاہ نے کچھوں کی ذمہ داری لگائی تھی کہ اسکول آنے والے بچوں کو صبح سویرے وہ ندی پار کرا دیا کریں اور چھٹی کے وقت بھی وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں گے اس طرح بنٹی جیکی اور ان کے دوسرے دوستوں کا داخلہ ہو گیا بنٹی سمیت بستی کے تقریباً تمام سارے خرگوش بہت ہی دل لگا کے پڑتے تھے جب کہ جیکی کی عادتیں نہیں بدلی تھیں لیکن بنٹی نہیں چاہتا تھا کہ وہ جیکی سے دور ہو جائے اس طرح جیکی مزید بگڑ سکتا تھا اس لیے بنٹی اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا وقت گزرتے کب دیر لگتی ہے ایک سال بھی مکمل ہو گیا اسکول میں استاذ اساتذہ نے پہلا قاعدہ مکمل کرانے کے ساتھ ساتھ انہیں مختلف مہارتیں بھی سکھائیں اور یہ بھی بتایا کہ کہیں پھنس جائیں تو کیسے نکل سکتے ہیں ایک سال مکمل ہونے کے بعد بستی کے بوڑھے خرگوش ایک بار پھر اکٹھے ہوئے اس بار بوڑھے خرگوشوں کے ساتھ وہ تمام بچے بھی تھے جو جنگل کے اسکول میں پڑھ رہے تھے ہم اب لوگ تیار ہیں بچے خرگوشوں کی بات سن کر بوڑھے خرگوش بولے کس لیے اب ہم اپنے ساتھیوں کو کھیت کے مالک سے آزاد کرانے کی تربیت لے چکے ہیں اب ہم مشن اسکویڈ کے لیے تیار ہیں ٹھیک ہے تیاری کرو پہلے مرحلے میں بستی کے بوڑھے خرگوشوں نے مشن اسکویڈ میں تین نام چنے جن میں بنٹی جیکی اور نونی شامل تھے منصوبے کے مطابق اگلے دن صبح ان تینوں نے کھیت کے مالک کے گھر تک پہنچ کر ڈیڑھ سال سے قید بستی کے خرگوشوں کو آزاد کرانے کی کوشش کرنا تھی بنٹی کو مشن اسکواڈ کا لیڈر بنا دیا گیا جب کہ جیکی اور نونی نے اپنے لیڈر کے ہر حکم کی تعمیل کرنا تھی بنٹی اپنے مشن کو ہر طور پر کامیاب کرنے کے لیے پرجوش تھا اگلے دن وہ منصوبے کے مطابق اپنے والدین اور بستی والوں کی دعاؤں کے ساتھ مشن پر روانہ ہوئے جنگل سے نکل کر جیسے ہی وہ گاجروں کے کھیت کے قریب پہنچے تو گاجروں کی بینی بینی خوشبو نے ان کی توجہ اپنی جانب موڑ لی بھاگتے بھاگتے ایک لمحے کو وہ کھیت کے کنارے رک گئے جیکی نے مسکراتے ہوئے کہا بنٹی ابھی سورج نہیں نکلا تو پھر اس لیے کھیت کا مالک اپنے گھر موجود ہوگا ہمارے منصوبے کے مطابق جب کھیت کا مالک گھر سے باہر ہوگا تو ہم کام کر سکتے ہیں اتنی دیر میں کھیت کے ساتھ رک کر تھوڑا آرام کر لیں جیکی کی باتیں وزن تھا اس لیے بنٹی اور نونی نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی انہیں وہاں رکے ہوئے بھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ گاجروں کی خوشبو ان کے منہ میں پانی لے آئی ایک لمحے کے لیے تو بنٹی کا دل بھی للچایا لیکن دوسرے ہی لمحے اسے ایک سال پہلے کا واقعہ یاد آ گیا جب وہ چوری کی نیت سے میٹھی میٹھی اور لذیذ گاجریں کھانے اسی کھیت میں آیا تھا اور لوہے کے شکنجے میں پھنس گیا تھا اور مالک نے اسے اپنے گھر میں قید کر لیا تھا جیکی نے مسکراتے ہوئے بنٹی سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو کھیت کے کنارے سے گاجریں کھا لوں تمہیں پچھلے سال کا واقعہ یاد نہیں پھر یہ غلطی نہیں کرنی ہم کھیت کے اندر نہیں جاتے بلکہ کنارے سے ایک ایک گاجر کھا لیتے ہیں آپ کے لیے کچھ گاجرے لے آتے ہیں آپ نظر رکھیں کھیت کا مالک نہ پہنچے کنارے پر کون سا شکنجا لگایا گیا ہوگا جیکی کی باتیں وزن تھا مشن اسکواڈ کی لیڈر بنٹی نے جیکی اور نونی کو اجازت دے دی بنٹی وہیں کھڑا ہو کر جیکی اور نونی کو کھیت کے کنارے سے اندر قدم رکھتے ہوئے دیکھنے لگا اس کے خیالوں میں میٹھی میٹھی لذیذ گاجریں تھیں اچانک اسے جیکی کی چیخ سنائی دی ہاں! ابھی بنٹی چیخ کی سمت کا اندازہ ہی کر رہا تھا کہ نونی کو کھیت سے نکلتے اور جنگل کی جانب بھاگتے ہوئے دیکھا بھاگتے بھاگتے وہ کہہ رہا تھا دیکھی کا پاؤں لوہے کے شکنجے میں پھنس چکا ہے بس یہ سننا تھا کہ بنٹی نے بھی جنگل کی جانب چھلانگ لگائی چھوٹے سے لالچ نے ان کے مشن کو ناکام بنا دیا تھا مشن اسکواڈ کا پہلا منصوبہ ہی ناکام ہو گیا تھا بھاگتے بھاگتے بنٹی کو اپنے استاد کی بات یاد آ رہی تھی جیسے انسان ہمیشہ لالچ میں اپنا نقصان کرتا ہے ایسے ہی جب کسی مشم پر روانہ ہو تو کبھی بھی لالچ نہیں آنے دینا چاہیے کیونکہ لالچ بری بلا ہے بڑے سے بڑے مضبوط انسان بھی اس کی وجہ سے ناکام ہو جاتے ہیں ہم تو پھر معصوم اور کمزور سے جانور ہیں یہ لالچ ہمارا تو برا حشر کر دے گی اب بنٹی پچھتا رہا تھا کہ اس نے اپنے استاد کی اتنی بڑی بات کو کیوں بھلا دیا تھا اور یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ سوچئے گا کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ